السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ الحمد للہ بہت سارے لوگ عبادت نہیں سمجھتے یا انہیں معلوم نہیں ہے اور وہ عبادت ہے تفکر کی عبادت اللہ کی کائنات میں اللہ کی تخلیق میں غور کرنا اسے تفکر کہتے ہیں اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکر فی خلق انسانوں کے چیزوں کا غور و فکر ہو رہا ہے آپس میں بیٹھیں گے کمپیوٹر کی بات ہے گاڑیوں کی باتیں ہیں مشینری کی باتیں ہیں جو انسانی تخلیق یا اس پر غور و فکر کی بات تو کریں گے لیکن اللہ نکلتی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار دے رہے آؤ انسانوں میری بناوٹ پر میری سجاوٹ پر میری کاریگری پر غور کرو سبحان اللہ آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مناظر کی موجود ہیں اور فیس بک پر بھی ہیں ویسے بھی ملتی ہیں جب انسان ان میں دیکھتا ہے تو عقل بند رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک بتانے کیسے قسمت قسم کے پرندے بنا دیے سبحان اللہ ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ پرندہ بیس قسم کے آوازیں نکالتا ہے سبحان اللہ اللہ دباد بتانا ایک پرندے کو بیس قسم کی آوازیں بتا دی بعض پرندوں کو اللہ دبار ساتھی ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کے حوالے سے ہم کر سکتے ہیں تو آج صبح اسی بھی لگ رہا تھا پرندوں کی تو حیران کی ہوئی کہ اللہ تبار بتانے کیسے حسین اور خوبصورت پرندے اور دوسری مخلوقات بنائی ہیں بعض پرندوں کو دیکھا کہ وہ بعض پرندے فضاؤں میں آتے ہیں اور سمندر پانی کے اندر چلے جاتے ہیں اور جا کر اپنا شکار تلاش کرتے ہیں اور پھر پانی سے نکلتے ہیں نہ ان کے پر گیلے ہوتے ہیں اور نہ کچھ اور ہوتا ہے نہ رنگے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے نکلے پانی سے اور یوں اڑ گئے سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے کیسی صلاحیت دی ہے پانی کے اندر جانے اور ایک بندہ اور دیکھا کہ وہ پانی پتھر کی طرح ہے اور وہ

اوپر ہی چل کر رہے ہیں اللہ تبارک بدان ہے انہوں نے ارادہ کیا اور سارا کا سارا لشکر بمائے گھوڑوں کے اور بمائے سارے ساتھیوں کے وہ پانی کے اوپر چل رہا تھا پانی کے اوپر چلتا جا رہا تھا آج یہ میں نے اس صبح ان پرندوں کا منظر دیکھا تو جو اللہ تعالیٰ ان بھاری بھرکم پرندوں کو پانی کے اوپر یہ پہاڑ یہ دریا یہ سمندر یہ قسم قسم کے پرندے قسم قسم کی مچھلیاں سبحان اللہ سمندر کے ایک منظر دے کے آتا تو وہاں ایسا معلوم ہو جیسے کہ انور مخلوق ہے نے غبارے بنائے ہیں لمبے قسم کے جیسے غبارے ہوتے ہیں ان پر بال بال نما ہوئے خوبصورت قسم کے اور وہ ان کو پھلاتی ہے وہ پھول جاتے ہیں اور کافی دور تک پھول جاتے ہیں اور جب وہ ان کو واپس ان کی ہوا ختم کر کے اپنے ساتھ سوکھے جاتے ہیں اللہ یہ سب چیزیں ایک چیز میں یہ دو چند چیزیں ہیں ہر چیز کہتا ہے وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد حد چیز تباہی کہتے ہیں کہ وہ ذات ایک ذات موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عصمت اور قدرت کی تباہی ہر چیز دے رہی ہے صرف یہ کہ ہم غور کرنے والے بن جائیں ہم سوچنے والے بن جائیں تو ہر کہاں انسان اور کہاں رہو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ

حوالے سے سوچا ہے اس اللہ کے اس بیکار جہاں میں اس مچھر سے کے پر سے بھی زیادہ بیکار جہاں میں اللہ کی نظر میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں جب مچھر کے پر کے برابر بھی جو دنیا نہ ہو وہ ایسی نصیب ایسی خوبصورت اس کے پھل اتنے لذیذ اس کی غذائیں اتنی لذت والی تو جنت کا عالم نے جو چیز بنائی ہے یہ کیا ہے دھوکہ اور فریب ہے تو کوئی اس کو خریدے گا کیوں خریدے گا اللہ تبارک بتایا فرما رہے ہیں یہ دنیا دھوکہ اور فریب ہے سبحان اللہ علیہ کہ پھر بھی لوگ خرید رہا ہوں گے دنیا کے پلاٹوں کی جتنی فکر ہے جو پلاٹ چھوڑ جانے ہیں یہ پلاٹ کتنا عرصہ رہیں گے ہمارے پلاٹ ذرا اندازہ کریں آپ ذرا اندازہ کریں کہ دنیا پنکھے بند کریں Let's go. یہ لائٹیں بند کر دیں چونکہ بجلی چلی گئی ہے سبحان اللہ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی شہید کو تاج نصیب فرمائیں گے الیاقوت خیر من الدنیا وما ہاؤ کہ اس کا ایک موتی دنیا اور کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا جب ایک موتی کا یہ عالم ہے پتہ نہیں شہید کے جو سر پر تاج ہوگا کتنے موتی ہوں گے اور کیسا لباس ہوگا فرمایا جنت کا ایک لباس دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا اس لباس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گی بے ہوش ہو جائے گی جنت کی عورت مرد دنیا میں جھانک لے پوری دنیا روشن بھی ہو جائے اور پوری دنیا مہک بھی جائے اللہ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہی دھوکا فریب ہی فریب اور بات بھی سمجھو یہ بھی سوچو میں تو کہتا ہوں اے ربا اے عظمت والے تیری یہ دھوکے کی جگہ اتنی پیاری ہے منظر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ایسے حسین مناظر جو تصور سے باہر جب چہروں میں اتنا حسن ہوگا کہ ایک ایک چہرہ پوری دنیا کو روشن کر دے جب تاج ایسے ہوں گے کہ ایک ایک تاج کا ایک موتی دنیا کے خدانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا کے سائے میں دوڑے تو ختم نہ ہو یہ اور بات ہے کہ آج شیطان دن میں رات کے یہ کیسے ممکن ارے اگر ماں کے پیٹ میں دنیا کے بنا سے سچا کون ہوگا اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہو جنت کی تیاری کرو آج کتنے لوگ ہیں جو جنت کی تیاری کر رہے ہیں دنیا کے اندر اتنا دنیا کا علم اتنا حاصل کرو جتنا دنیا میں گزشتہ مہینوں میں کافی انٹرویو میرے ہوتے بچوں کے مدرسے میں آپ کو بات سمجھ آ گئی دنیا کے لیے ہمارا کتنا وقت ہے اور دنیا کی چیزوں کی گفتگو زیادہ وقت اسی میں صرف ہو رہا ہے آؤ دوستو اپنے رب کو پہچانیں وہ رب اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے اللہ کے چہرے کی چمک اتنی ہے اللہ کے چہرے کی چمک اتنی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے کے درمیان کے جو پردے ہیں ان کو ہٹا لے تو اللہ کے چہرے کی چمک سے ساری کائنات جل کر خاکستر ہو جائے گی اللہ جس رب کی مخلوق سورج میں اتنی روشنی ہے کہ نو کروڑ تیس لاکھ میل دور سے چمکتا ہوا سامنے آتا اس کو دیکھنا مشکل ہے پریشان ہو فما سے نافرمانی زبان سے غیبت وہ زبان سے چغلی زبان سے تمسکر زبان سے طرز زبان سے بیکار باتیں اور یہ سب کہے فوش باتیں گندی باتیں کثرت کلام ریا حب چا دکھاوا اللہ اکبر ہماری تو ہر چیز ہے کہتے ہیں اونٹ کری کون سی کر سیدھی ہماری تو کوئی کر پتہ نہیں سیدھی ہے کہ اس لیے تو ممکن ہے کہ وہ برا نہ سمجھو اس کو چھوٹا مت سمجھو ممکن ہے اللہ کو کوئی اس کی ادا پسند آ چکی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر چکے کسی کو حقیر مت جانو تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادت اور جنت بڑی عظیم چیز ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عصمتوں پر غور کریں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کریں اللہ اور جب باتیں کریں گے پھر دل نہیں سوچے گا کچھ عرصے کے لیے خاموش رہنے کی عادت بنا کر دیکھیے اور بولنے سے پہلے سوچیے کیا مجھے اس بات کرنے کی ضرورت ہے اللہ والے کو فرماتے ہیں کہ اچھی باتیں بھی کم کرو کہ ریا شامل نہ ہو جائے دکھاوا نہ آ جائے ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں ہم نے روک کیا اللہ اکبر تمہیں دوستو ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا پر اللہ کی شام پر غور و فکر کی عادت بنائیے اس سے ایمان تازہ ہوگا جس رب نے اتنا بڑا جہاں بنا دیا سارا